حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی کے دوران میں ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ پردے میں تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا وہ کہنے لگی کیا اس کے لیے حج ہے آپ نے فرمایا ہاں اور ثواب تیرے لیے ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچاس